عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ الرحمن الرحیم تو پچھلی جو آیت کریمہ تھی اس میں سے جو امن آیت کریمہ پڑی تھی عوض باللہ مشکل رضی اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لہو ربہ اسلم یہ اور اگلی جو آیت کریمہ تھی فلا تموتن الا وانتم مسلمون تو یہاں پہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ اسلم سر تسلیم خم کر دو تو قرآن کریم میں سر تسلیم ہم کرنے کے لیے قرآن کریم نے اسلام کا لفظ استعمال فرمایا جس کہیں اسلم ہے جس کا معنی جو ہے نا آتے دکھانے اور کسی کے مکمل تابع فرمان مردار ہو جانے کے معنی میں ہے اور ہمارے مذہب دین کا نام بھی اسلام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے تمام افعال و اقوال کو اللہ ہی کا تابع اور متی بنائے اور دوسری بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدا ہی سے مومن تھے اور یہاں پہ اللہ تعالی کا مقصد ان کو ایمان لانے کا تلقین نہیں ہے اور اس کی جو اگلی آیت کریمہ ہے جس میں مسلمون ہے وہاں پہ حضرت علیہ السلام کی وصیت اپنے اولاد کے لیے اس کا تذکرہ ہے اپنے اولاد کے لیے کا تذکرہ ہے وہاں اسلام کے مفہوم میں جو ہے نا وانتم مسلمون یہ دونوں باتیں داخل ہو سکتی ہے یعنی دین حق پر ایمان رکھنا بھی اور اس کے بعد اللہ کے ہر حکم کی تابعی کرنا بھی تو ولما قال اليهود للنبي ألست تعلم أن يعقوب يوم مات بنيه باليهودية نزل تو پہلے اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ تھا کہ بعض یہودوں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو کہا تھا کہ حضرت یعقوب یعنی اسرائیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے اس دنیا سے رحلت کرتے وقت یا اس دنیا سے فردہ فرماتے وقت اس دنیا سے انتقال کے وقت افاد کے وقت جو ہے نا انہوں نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی تھی کس بات کی کہ اپنے بیٹوں کو انہوں نے وصیت کی کہ آپ نے یہودیت پر رہنا ہے تو اس ایسی کریمہ میں جو ابھی ہم پڑھیں گے ہم کون تم شہدا الموت اس آیت کریمہ میں یہودیتوں کی اس طور کا جواب ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودیت یا یعنی نسلانیت یہ حضرت علیہ السلام کے جو پیروکار تھے امتی تھے ان کو جو ہے نا ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات دی گئی تھی ان کو یہود کہا جاتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کو انجیل دی گئی تھی اور انہیں عیسائی کہا جاتا تھا جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام تو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت ہی پہلے گزرے ہیں یعنی ان کا زمانہ ان حضرات کے زمانے سے بہت پہلے کا ہے تو یہود کا یہ کہنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اس دنیا سے رحلت کرتے وقت اپنے بیٹوں کو یعنی اپنے اولادوں کو یہ تاکید کی تھی یہ وسط کی تھی کہ آپ نے یہود ہی میں کہ یہودیت ہی پر رہنا ہے تو ان کی جو یہ بات تھی یعنی یہودیوں کی یہ جو بات تھی تو اس میں اس کا جواب ہے اس کا جواب ہے جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس وقت جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے یعنی وفات پا رہے تھے تو کیا اس وقت آپ موجود تھے کس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے اولادے کو یہودیت پر رہنے کی تلقین کی تھی یا تاکید کی تھی یہ بتایا تھا جبکہ آپ کا تو اس وقت نام و نشان تک ہی نہیں تھا پھر آپ یہ بات کس بنیاد سے رہے ہو تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہود کے اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا پہلے اس ترجمہ کر لیتے ہیں اور ترجمہ کرنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کی تفصیل اور تشریح پڑھ لیتے ہیں ہم کن تم شہادا یعقوب الموت کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا بنی ہی ماتا ابو امین بادی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے قالوا نعبد الهك و ابائی کا ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے الہ کا و الہ ابائی کا جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادو اور آپ کے باپ دادو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ہے ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے الہ واحدہ ونحن له مسلمون اور ہم صرف اسی کے فرمان بردار ہے اور ہم صرف اسی کے فرمان بردار ہے ولما قال اليهود للنبي ابي صاحب کے کتاب میں جو تفسیر اور تشریح اس کی طرف آتا ہے آواز آ رہی ہے اب کی جو تفصیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب یہود نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طالب یعقوب یوم بات کہ کیا آپ کو علم نہیں ہے کیا آپ علم نہیں رکھتے ہو کہ حضرت یعقوب جس دن وفات پا رہے تھے اب بنی یعنی ہی اپنے بیٹوں کو وسیع کی یہودیتی یہودیت پر رہنے کی نظر آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آیاتی کریمہ ہے جس کا ترجمہ نے پڑھ لیا تشریح بھی پڑھیں گے یہ آیاتی کریمہ اس کے جواب میں یہود کے اس قول اس بات کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہم کن تم شہدا ام کن تم شہدا کیا تم حاضر تھے کیا تم حاضر تھے حضور یعنی حاضر تھے الموت جب حضرت یعقوب کو موت آئی یعنی جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت تھا کیا اس وقت آپ حاضر تھے بدل من از قبل ہو کہ اس میں جو اد ہے یہ اس سے قبل جو اد گزار اسے یہ بدل ہے اس کی ترکیبی حسد ہوتا ہے قال علی ہی ما تابدون من بعدی قال انہوں نے اپنے بیٹوں سے دریافت کیا انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا ما تابدون من بعدی کہ آپ میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے کس چیز کی پرستش کرو گے بعد موتی میرے موت کے بعد قالو تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے جواب دیا نعبد الہ کا و الہ ابائے کا ابراہیم اسماعیل و کہ بولو الہ کا ہم اس ذات کی پرستش کریں گے اس ذات کی عبادت کریں گے جس کے آپ اور آپ کے بزرگ الہ کا و الہ ابائے کا جس کے آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم اسماعیل پرستش فرماتے رہے ابراہیم اور اسماعیل اور عبادت کرتے رہے آج اسماعیل میں علاوہ اسماعیل کو شمار کیا گیا آبا یعنی کو باپ کہا گیا اسماعیل کو بھی تغلیب بمنزلت الاب کیا یہ تغلیباً یہ کیا ہے یہ تقریباً ہے کیونکہ عام یعنی چچا یہ اب کے والد کے منزلے پر ہوتا ہے تو ان کو تقریباً حضرت یعقوب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باپ کہنا یہ تقریباً یہ تقریباً ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر چچا بھی جو ہے نا وہ باپ کے منزلہ ہوتا ہے الہ واحد بدل من الہ کا کہ الہ واحدہ جو وحدہ لا ریک ہے جو ایک معبود ہے جو اکیلا ہے لہو رہا یہ بدل ہے من الہ کا الہ سے لہو مُسْلِمُونَ اور ہم اس کی فرمان برداری پر قائم رہیں گے اور ہم اس کے تابداری پر قائم رہیں گے وعام بمانا حمزہ انکار اعلام تحضروه وقت موتی فکیف تنسبون الیه ما لا یلیق به کرے اس میں جو ام ہے اس میں جو ام کنتم میں لفظ ام ام کنتم میں لفظ ام ام کنتم میں لفظ ام یہ بمانا ہے حمزہ انکار ہے مطلب اس کا کیا ہے یعنی تم ان کے وفات کے وقت یقیناً موجود نہیں تھے پھر کیسے ان کی طرف یہ باتیں منصوب کرتے ہو وقت موت ہی کہ تم اس کے موت کے وقت حاضر نہیں تھے موجود نہیں تھے تو نہیں رہی کس طرح نسبت کرتے ہو مائلی کو بھی جو اس کے شاہ نشان نہیں ہے یعنی اس کے شاہ کے مطابق نہیں ہے ایسی باتوں کی نسبت خام خواہ کیوں اس کی طرف کرتے ہو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اس کی موت کے وقت بالکل سے ہی نہیں اب جو اگلی آیت کریمہ ہے پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں دل کا امتن قد خلط دل کا امتن قد خلط وہ ایک امت تھی جو گزر گئی وہ ایک امت تھی جو گزر گئی لہا ما کسبت کا ما کسبتم جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے تسالون عما كانوا يعملون اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے اب آتے ہیں آئیے آپ کی طرف تل تل کا کا امتن قد خلط تل کا امتن قد خلط تل کا مانا او تل کا مانا او ایک امت کا امتن او ایک امت تھی خلط جو گزر گئی او ایک امت تھی جو گزر گئی والاشارت الى ابراہیم و و یعقوب انسا وہ سے خبر ہی پھر یہ مبتدا ہے اور اس میں اشارہ ہے یعنی اس کا میں یہ اشارہ ہے اس کا مرجع کیا ہے ابراہیم یعقوب اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کی طرف ہے وہ انسا لبر ہی کہ ابراہیم اور یعقوب یہ تو مذکر ہے پھر ان کو مذکر اس میں اشارہ کو مذکر لے کے آنا چاہیے تھا یہاں پہ مونس کیوں نہیں مونس کیوں لے کے آیا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ لسانی خبر ہی اس کو مونس لایا گیا خبر کے مونس ہونے کی وجہ سے جو کہ فل ہے اور وہ خبر ہے وہ مونس تو اس وجہ سے اس کو بھی مونس لایا گیا سل کا امت وہ ایک امت تھی جو گزر گئی سلافت جو گزر گئے لہا ما کسبت من العمل اجزاؤ استناف لہا ان کے لیے ما کسبت جو انہوں نے کیا جو انہوں نے کمایا ہے انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے ہے من العمل عمل سے اجزاؤ یعنی اس کا جو ثواب ہے اس کے کاموں پر عمل پر جو جزا ثواب جو مرتب ہوگا یہ انہی کے لیے ہے وَلَكُمْ الْخِتَابُ لِلْيَهُودِ ما کسبتم اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا ہے یعنی یہ یہود کی کتاب ہے کہ انہوں نے جو کیا جو تمام کے کام وغیرہ کیے ان ان پر جو جزا کو ملے گا ان کو ملے گا وہ تو وہ کر گئے تو تم جو کرو گے تم نے جو کمایا ہوگا تم نے جو عمل کیے ہوں گے افال کیے ہوں گے عمل کیے ہوں گے وہ تمہارے لیے ہوں گے وعلیکم الخط یہ کتاب ہے تم جو تم نے کیا کمایا ہے ولا اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے متعلق جو کرتے ہیں یہ یعنی یہود تم سے ان کے اعمال افعال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کمالا سلون امریکم جس طرح کے تمہارے عمل سے نہیں پوچھا جائے گا والجملة تو لما الماقبلہ یہ جو جملہ ہے اس سے جو ماقبل ہے جملہ گزرا ہے اس کے لیے یہ مزید تاکیر کے لیے آیا ہے اب جو اگلی آیت قریب ہے وقالو کونو ہودن او نصارا پہلے پڑھتے ہیں پھر اس کی تشریح وقالو اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کونو ہودا تم یہودی او نصارا یا عیسائی ہو جاؤ راہ راست پر آ جاؤ گے راہ راست پر آ جاؤ گے کہہ دو کہ آپ کہہ دیجئے کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے وما ہمارا سارے مشقین جو ٹھیک ٹھیک سیدھے بل ملت ابراہیم حنیفہ کہہ دیجیے کہہ کہو کہہ دو کہ نہیں بلکہ ہم تو ابراہیم کی دین کی پیروی کریں گے حنیفہ جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پڑتے وما ماتا ہے مل مشکل اور او ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک چہراتے ہیں بعد كده کی طرف وقالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا یہود يهود ورسائي کہتے ہیں کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا نصارا یعنی یہودی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ اور نصارا کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں کہ نصارا بن جاؤ چاہتا تو تو پلا پاؤ گے ہدایت پاؤ گے اول تفصیل وقائل الاولی یہود المدینہ وثانی نصارا کہ پہلی جو بات ہے کونو ہودا ان کے کہنے والے جو یہ مدینے کے یہود تھے اور دوسری جو بات ہے او نصارا ان کا یہ نصارا نصارا نصارا نصارا کا قول کی کی بات بات ہے ہے نجران او جو یہ تفصیل کی المدینہ پہلے کے بعد قال اول پہلے کے کہنے والا مدینے کے یہود ہے اور دوسرے قول کے بات کرنے والے کہنے والے ہو نجران کے نصر آیا قل آپ کہہ دیجئے لہم ان کو بل نتبعو بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں تابداری کرتے ہیں ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیمی کے دین کے ابراہیم کے دین کے حنیفہ جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر ہے یتے یعنی حال من ابراہیم مائلن ان الادیان کلیہ الدین القیم حنیفا کہہ ہے یہ ترکیب میں یہ حال بن رہا ہے جو اس سے پہلے جو لفظ ہے ابراہیم ماں کہہ رہے تمام کے تمام ادیا سے مائلن کلیہ تمام کے تمام سے الدین القیم مضبوط دین کی طرف میلان کرتے ہوئے وما من المشرکین اور او مشرکین میں سے نہیں تھے اور او ان لوگوں میں سے نہیں تھے جنہوں نے شر کیا جنہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ شر کیا اب آتے آیت اگلے آیت کریمہ کی طرف آمنا باللہ وما انزل الینا وہ لو آمنا باللہ وما انزل الینا قولو کہو آپ تم کہو قولو تم کہو مسلمانوں کہہ دو کہ ہم آمنا الینا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا وما انزل الینا اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا انزل الی ابراہیم اور جو اور اس پر بھی جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور والاسباط اور ان کے اولادوں پر اتارا گیا وما اوتی موسا و عیسا اور اس پر بھی جو موسا اور عیسا کو دیا گیا وما اوتی النبیون میں اس پر بھی جو دوسروں کے عمروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے آتا ہوا بین احد منهم ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق علیحدگی نہیں کرتے ہیں اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہے فرمان بردار ہے اب آتے اس آیت کی تشریح کی طرف کہ تم کہو یہ اس سے پہلے تو یہود اور نصارہ کی بات نقل کی گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ یا عیسائی بن جاؤ یا یہودی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے تو اس آیت ایمے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کو فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کیا کہنا ہے اور کیا جواب دینا ہے قولو تم کہو خطاب العلمین یہ ممنی کے لیے خطاب ہے آمنا باللہ کہ ہم نے اللہ پر ایمان لائے ہے وما انزل الینا اور جو ہم پر نازل کیا گیا ہے من القرآن قرآن میں سے وما انزل الی ابراہیم اور جو نازل کیا گیا ہے ابراہیم پر من الصحف العشر دس صحیفوں میں سے یعنی اس پر دس صحیفے نازل ہوئے تھے و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباق حضرت اسماعیل حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر و الاسباق اور اولاد ہی ان کے اولاد پر وما اوتی موسی اور جو دیا گیا ہے موسی کو من توراتی تورات میں سے وعیسی اور عیسیٰ کو من الانجیلی انجیل میں سے وما اوتی النبیوں من ربین اور جو انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کے طرف سے من الکتب والآیات کتابیں اور آیات نشانیاں لا نفرق وین احد منهم ہم ان میں سے کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے ہیں فنؤمن ببعض ونکفر ببعض کلیوری ونکترہ کہ بعض پر ہم ایمان لائے اور بعض کا انکار کرے جیسے کہ یہود یہاں کرتے ہیں ہم اس طرح نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء پر جتنی بھی انبیاء ہے ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کے لیے ہم اس کے ہیں ہم اس کے فرمانبردار ہے ہم اس کے اطاعت کرنے والے ہیں ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے تب قدر تو یہ رائے راست پر آ جائیں گے وہ ان طول نما فی شفاق اور اگر یہ منہ موڑ لے اگر یہ اعراض کر لے تو حقیقت اور دشمنی میں پڑ گئے ہوں فی شفاق تو حقیقت اور دشمنی میں پڑ گئے توم اللہ اب اللہ تمہاری حمایت میں ان سے نمٹ لے گا وہ سمیع العالم اور وہ ہر بات سننے والا ہر بات جاننے والا ہے اب آتا ہے اس آیت کی تشریح کی طرف فین آمنو ایل یہود والنصارہ اگر وہ ایمان لے آئے یعنی یہود والنصارہ بمثل یہ کہہ رہا یہ مثل ظاہر ہے اما آمنتم بھی جس طرح کہ تم نے اس پر ایمان لایا فقد احتدو تو وہ ہدایت پائیں گے یعنی ہدایت ہو جائیں گے وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے اب اس کی تشریح پڑھ رہا ہے وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا انہوں نے اعراض کیا یعنی ان یہود اور نتارا نے ایمان نہیں لایا یعنی ایمان بھی یعنی اس پر ایمان لانے سے کے عموم فی شفاق تو ایک تو ہوں گے ایک دشمنی میں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گیا خلاف محکم تمہارے فی فتح اللہ تو اللہ تعالی کافی ہے تمہارے لیے ان سے یا محمد اے محمد شقاق کو مانا ان کے اختلاف یعنی اگر وہ اختلاف کرتے ہیں یعنی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان سے کافی ہے وہ سمیام اور سننے والے ان کی باتوں کو العلیم اور جاننے والے اللہ قریضہ علیہم اور اللہ تعالیٰ کافی ہوا انہی میں یا ان کو قریضے کو قدر کرنے کے ساتھ سنت الخال غز الحضاب بنستر میں لکھا ہوا ہے کہ غز الحضاب کے بعد سن پانچ ہجری میں ان کو قدر کیا گیا اور بن نظیر کو جلاسن کیا گیا اور ان پر جزیہ مقرر کیا گیا وزر وزیر علیہم اور ان پر مقرر کیا گیا تو یہاں پہ یہ تفصیل ہے کہ مشرقین جو مشرقین عرب افال اشرقی کے یعنی شرکی بھی کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا صرف اور صرف ختن جو کہ سنت ابراہیم میں سے ہے اور حج کے چند رسوم رواجات کو جو ہے نا وہ ادا کر لیتے تھے اور اسی ہی کو جو ہے نا یعنی شرک بھی کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا شرک بھی چھڑایا کرتے تھے یعنی، اور صرف خطنہ کیا کرتے تھے اور حج کی کچھ رسمیں کیا کرتے تھے تو ان دو چیزوں کو انہوں نے ملت ابراہیم کا وہاں ملت ابراہیمی امی کا نام دیا ہوا تھا اور اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا تابع دار اور فرماندار سمجھتے تھے اور یہود یہودہ بھی جو ہے نا کہا کرتے تھے کہ جس طرح کے ہے یہود نے کہا تھا کہ کہ یہود نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں وہ نصرہ نے بھی کہا تھا وقالت النصارہ مسیح ابن اللہ کہ مسیح یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا نصرہ نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں یعنی یہ عقائد شرکیہ ہے یہود کا بھی جو عزیر علیہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور نصارہ کا عقیدہ بھی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ رہے ہیں یعنی اتنا بڑا شرک اتنا بڑا اتنا بڑھ کر شرکیہ عقیدہ بھی رکھتے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا جو ہے نا وہ دعوے دار بھی گردانتے تھے سمجھتے تھے کہتے تھے اتنے فرمان بھی تھے اتنے سرکش بھی تھے کہ ایک یہودیوں تھے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا اور نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا اور پھر بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر سمجھتے تھے اپنے آپ کو اس کا دار سمجھتے تھے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی حلوانہ پسند کرتے تھے جہاں تک اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتی ہو تقریباً کا معنی ہے تقریباً جس طرح کہا جاتا ہے کہ کمارین تو چاند تو ایک ہی ہوا کرتا ہے ایک چاند ہوتا ہے اور ایک سورج ہوا کرتا ہے تو تقریباً یعنی ایک کو اکثر یعنی تقریباً ایک پر کیا کرتے ہوئے دوسرے کو نام اگرچہ الگ الگ ہے نام اگرچہ ایک کو شمس سورج سورج کو شمس کہا جاتا ہے عربی میں اور چاند کو کمر لیکن تقریباً دونوں کو ایک ہی کا نام دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ قمرین تو تقریباً کا مانا یہ ہے کہ چیز الگ الگ ہوتی ہے لیکن ان کو ایک ہی نام دیا جاتا ہے ان کو ایک ہی نام دیا جاتا ہے جس طرح کے قمرین ہے تو یہاں بھی جو حضرت ابراہیم اور عظمت اسماعیل علیہ السلام ہے اور بچیا ان کو آبا کہا گیا یعنی اگر چاہیے تو آبا نہیں تھے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بیٹے تھے لیکن چونکہ حضرت ابراہیم خود بنفس سے نفیس تو آبا تھے تو ان کو بھی تقریباً کہا گیا یعنی یہ خود تو نہیں تھے لیکن ان کو تقریباً کہا گیا خود بنفس نفیس